یہ سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمان مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضرت مرشدی دعوت برکات ان کو خط لکھا کہ نازم آباد میں جب آپ کا قیام تھا تو میں آپ سے اللہ کی باتیں سنا کرتا تھا لیکن اب آپ گلشن اقبال تشریف لے گئے تو میں کس سے دین کی باتیں پوچھوں اور یہ شعر لکھا کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب بھی ادھر نہیں آتی اس کے جواب میں حضرت عبدس نے پھر بگی یہ شعر تحریر فرمایا تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب بھی ادھر نہیں جاتی اس میں یہ تعلیم ہے کہ طالب کو اپنے دینی مربی کی مجلس میں خود حاضر ہونا چاہیے اور لفظ گلشن میں مزید لطف یہ ہے کہ حضرت والا کا قیام گلشن اقبال میں ہے حضرت میر صاحب نے لکھا ہے اس کے بعد اس پہر میں مزید اشعار وارد ہوئے جو مندرجہ ذیل ہیں اب یہ سارے اشعار ملا کر پیش کرتا ہوں کس سے پوچھوں بہار کی باتیں کس سے پوچھوں کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب سای ادھر نہیں آتی جب سای ر نہیں آتی کس سے پوچھو بہار کی باتیں کس سے پوچھو بہار کی باتیں جب سبھی گر نہیں آتی جب سب ادھر نہیں آتی جواب جباب کرشن تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب سی ادھر نہیں جاتی جب سبھی ادھر نہیں جاتی تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب سبھی ادھر نہیں جاتی اب مزید سر بوئے آپ چلے جائیے بوئے جانا اگر نہیں آتی بوئے جانا اگر نہیں آتی ساری دنیا مجھے بھا جانا اللہ تعالیٰ کی خوشبو اللہ کا قرب جہاں نہیں ملتا جہاں دنیا داروں کا ماحول ہوتا ہے اہل اللہ کو وہاں چین نہیں آتا اگرچہ ویرانہ بھی ہو لیکن اللہ اللہ کرنے والے ہوں تو اہل اللہ کی وہ جگہ محبوب ہوتی بھوئے جانا اگر نہیں آتی بھوئے جانا اگر نہیں آتی ساری دنیا مجھے نہیں آتی ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب ایسی لذیذ دولت ہے ایسی لذیذ قرب ہوتا ہے اللہ کا کہ نامائے عالم اس کے آگے ہیں سارے دونوں جہان کی نعمتیں اور ان کی لذتیں اس کے آگے ہیج ہیں جانا اگر نہیں آتی جانا اگر نہیں آتی ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی میر کو سے مانے عادت ہے میر کو بھی تمہیں نہیں آتی کیوں بھی تمہیں نہیں آتی توبہ توڑنے کی عادت اور ہے اور خوف شکست توبہ اور ہے ایک آدمی توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے سچے دل سے اور اس کے دل میں پھر خوف ہوتا ہے کہ کہیں میری توبہ پھر ٹوٹ جائے گی کیونکہ میں تو بہت کمزور ہوں تو یہ خوف شکست توبہ ہے یہ تو ہے مبارک یہ خوف شکست توبہ کہ کہیں میری توبہ پھر نہ ڈوب جائے یہ خوف جو ہے یہ مبارک ہے اور ایک شکست توبہ یہ ہوتی ہے کہ عادت ہی پڑی ہوئی ہے کہ اگر بچے توبہ بھی کر رہے ہیں توبہ توبہ استفر اللہ استفر اللہ اور حسینوں کو بھی دیکھے جا رہے ہیں اور بار بار نہ کوشش کرتے ہیں نہ مجاہدہ کرتے ہیں بس تو یعنی کیے کیے چلے جاتے ہیں یہ اس کے لیے ہے میر شکا سے تو میر کو شکا سے کیوں آیا بھی تمہیں نہیں آتی کیوں آیا بھی تمہیں نہیں آتی آپ کو میری یاد کرتے ہیں آپ کو میری یاد کرتے ہیں ان کے کوچے جب نہیں جاتی ان کے کوچے میں جب نہیں جاتی لوگوں کے لیے اللہ والوں کی آنکھوں کو جب اللہ والے محبت سے ان کا بیان محبت ہوتا ہے درد انگیز اس کو مخلوق یاد کرتی ہے میرے یاد کرتے ہیں ان کے کوچے میں جب نہیں جاتی وہ مجھے یاد کر نہیں کرتے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہ کرے تو ہمیں بھی اللہ کی یاد کی توفیق نہیں ہو سکتی پہلے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے یاد کرے پہلے اللہ بندے کو یاد کرتے ہیں تبھی بندے کو اللہ کی یاد آتی ہے محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یاد آئی یاد کرتے کون مجھے یاد کر نی کرتے یاد ان کی کبھی نہیں آتی یاد ان کی کبھی نہیں آتی میں کتنی بڑی تعلیم ہے کہ بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے یہ بندے کا اپنا کمال نہیں ہے بندہ اپنی عبادت پہ کیسے اکڑے کیسے فخر کرے یہ تو یہ یاد بھی انہی کی ممنون احسان ہے انہی کا کرم ہے میری طلب بھی ان کے کرم کا سبقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں خود اٹھائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں حضرت نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس دور کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ ان کے ملنے کا راستہ یہی ہے ان کے ملنے کی ہے یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر جو اللہ والے ہیں ان سے راہ پیدا کرو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب بول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت کا نام لیں گے کہ امرود ملتا ہے امرود والے سے آم ملتا ہے آم والے سے دودھ ملتا ہے دودھ والے سے کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے کباب ملتا ہے کباب والے سے تو اللہ کس سے ملے گا اللہ والے سے ملے گا اور حضرت کے ایک احباب میں سے تھے خدام میں سے انہوں نے کہا کہ مور ملنے کی ہے یہی ایک راہ مور والوں سے راہ پیدا کھانے پینے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کہ پان پہ بوٹیاں اڑانے والے تو ان کے لیے انہوں نے یہ شیر کہا مورو ملنے کی ہے یہی ایک راہ مرغ والوں سے وہ مجھے یاد کر نہیں کرتے یاد کی کبھی نہیں آتی درد ان کا اسے نہیں ملتا درد ان کا اسے نہیں ملتا رس حسرت جسے نہیں حسرت جسے نہیں آتی یعنی اللہ تعالیٰ کا غم اٹھانے کی توفیق اسے نہیں ہوتی اس کو اللہ کی محبت کا درد مل ہی نہیں سکتا جس کی خاطر اللہ کی خاطر جس کو زخم حسرت کی توفیق نہیں حسرت کی توفیق نہیں غم اٹھانے کی توفیق نہیں کہتے بھائی نہیں ہم ایسے ایسے کام نہیں کر سکتے اس سے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوگی اور معاشرہ ہمیں تانے دے گا بھائی باز خاندان والے بھی تانے دیتے ہیں بھائی بہن وغیرہ کہ تم کہاں چلے چلے جاتے ہو کہ کس لائن میں تم پڑ گئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس لائن میں پڑ گئے جس لائن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس لائن میں تمام صحابہ تھے تمام پیغمبران تمام صحابہ تمام اولیاء اللہ اور صالحین ہم صالحین کے لائن پہ آ گئے ہم بدماشوں کی لائن سے بدماشوں کی پٹریوں سے نکل کے ہم سیدھے راستے پر آ گئے تو یہ کیا بات ہے درد ان کا اسے نہیں ملتا گرو نے کیا سنا تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ ہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ تو مر کے دیکھ لینا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم ہم صحیح لائن پہ تھے کون سی لائن پہ تھے یا تم صحیح تھے پتہ چل جائے گا مگر بہتر یہی ہے کہ تم ابھی اپنی آنکھیں کھول لو ابھی عقل سے کام لے لو اور ابھی ہمت سے کام لے لو تو تم ابھی صحیح لائن پہ آ جاؤ گے تو آنکھ کھلنے کے بعد تمہیں افسوس نہیں ہوگا درد ان کا اسے نہیں ملتا درد ان کا اسے نہیں ملتا رس حسرت جسے نہیں آتی رس حسرت جسے نہیں آتی یہ حقیقت زبان عارف سے یہ حقیقت زبان عارف سے کیوں سمجھ میں تیری نہیں آتی سبحان اللہ دیکھو عارف کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جس نے پہچان لیا اللہ تک جو پہنچ گیا جو انسان منزل کو پہچان گیا وہی تو صحیح راستہ بتا سکتا ہے جب جس نے منزل کو پایا تو جس راستے سے وہ گیا ہوگا وہی تو بتا سکتا ہے کہ صحیح راستہ یہ ہے بھائی اس راستے سے آؤ تو یہ زبان عارف جب تم سے کہہ رہی ہے جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اللہ کے اللہ کی محبت رکھتے ہیں اللہ کا قرب ان کو حاصل ہے اللہ کی مدد ان کو حاصل ہے اللہ کو تو کیوں سمجھ میں آئے یہ بات نہیں آتی جب وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی دف میں حاصل کھاؤ گناہوں کو چھوڑ دو اللہ کو یاد کرو اور زندگی دنیا کی زندگی کو ایسے گزارو جیسے مسافر گزارتا ہے جیسے پلیٹ فارم پہ جو ہے آدمی کہتا ہے کہ بھائی چائے ایسی عجیب سی بنتی ہے جو شاندے جیسی مگر آدمی کہتا ہے کہ بھائی اس کو پی لو تاکہ نسل زکام سے ذرا محفوظ رہیں سفر ہے ہمارا پھر منزل پہ جا کے اچھی چائے پی لیں گے تو یہ ایسے ہی پلیٹ فارم ہے تو آ رہا کوئی ٹرین آ رہی ہے ایک ٹرین جا رہی ہے ٹرین آ رہی ہے کتنی دفعہ ہم نے دیکھا کہ چار بچوں کے پیدا ہونے کی اطلاع ملی ایک فلاں جگہ ایک فلاں جگہ اور ساتھ میں میتیں بھی آ رہی کہیں نکاح ہو رہا ہے ہماری پوزیشن میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں نکاح بھی تھا ساتھ میں جنازہ بھی یہ پلیٹ فارم ہے دنیا بس جتنی دیر یہاں گزارنی ہے جتنا زیادہ اللہ اللہ کر لیا جتنا زیادہ ذخیرہ کر لیا اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب ہے

سہایا ہے ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی کون دل میں میرے سمایا ہے ساری دنیا مجھے نہیں مجھے اندھیرا ہے سارا عالم مجھے اندھیرا ہے جب نے آہار تو نہیں پاتی جب نے نہیں پاتی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہی دولت عطا فرما کروانی اللہ تعالیٰ کے بغیر ہمیں کہیں چین کہیں خوشی کہیں سکون نہ ملے کون دل میں میرے سمایا ہے کون دل میں میرے سمایا ہے ساری دنیا مجھے نہیں باقی ساری دنیا مجھے نہیں باقی سارا عالم مجھے تیرا ہے سارا عالم جب نو نہیں پاتی جب نار سو نہیں پاتی جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے کو بیان کرنا حضرت والا ہی کا خاصہ کمال عشرت حسرت سے ملتی ہے اللہ کے راستے میں غم اٹھانے سے حقیقی خوشی ملتی ہے باقی ساری خوشیاں دھوکہ ہے دھوکہ تھوڑی دیر کا دھوکہ ہے اس کے بعد سب غائب ہو جاتا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو لذت کے تار ہیں لذت کے جو کھانا کھانا کھایا ایک لفمہ لیا لذت کے تار زبان سے لے کے حلق تک ہیں حلق سے جیسے ہی نیچے لکما اترتا ہے اس لقمے کی لذت ختم ہو جاتی ہے بس ایک تصور سا باقی رہتا ہے کہ مزے کی کوئی چیز کھائی حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ لذت کے تار بس یہاں سے یہاں تک رکھے لذت جو ہے زبان اور تالو سے جب ملتی ہے جب کھانا تب اس کی لذت کو ادراک ہوتا ہے اگر تالو نہ ہو تو کھانے کا بھی نہیں لذت کا ادراک نہیں ہوگا کھانا کیسا ہے ایسے ہی زبان نہ ہو تو بھی کھانے کو لیکن یہ اتنا حصہ ہے جو لذت کا ادراک کرتا ہے اس کے بعد حلق سے اتر گیا تو اتر گئے گھاٹی ہو گئے ماٹی مٹی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا بن کے نکلے گا تو عادت نے فرمایا دیکھو کھانا بھی مقصود نہیں ہے اگر کھانا مقصود ہوتا یہ لذات مقصود ہوتی تو اندر بھی اللہ تعالیٰ لذت کے تار رکھتے کچھ دیر وہ لذت قائم رکھتے معلوم ہوا کہ کھانے کی لذت بھی محدود ہے یہ بھی مقصود نہیں ہے انسان کا اگر مقصود میں سے ہوتا تو لذت کے تار زیادہ ہوتے اور پھر اس کو کس حال میں وہ نکلتا ہے اس حال میں تھوڑی کرتے ہیں تو دیکھو کہ کھانا بھی جو ہے مقصود نہیں ہے اللہ کی یاد مقصود ہے اللہ کی ذات مقصود ہے اللہ کے خوب کی لذت مقصود ہے تو عشرت یعنی خوشی ملتی ہے حسرت سے اللہ کے راستے میں حسرت اور غم اٹھانے سے دل کو ایک حقیقی خوشی ملتی ہے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گر و عین غم شادی شبد شادی و نکاح والی شادی نہیں <laughs> یہاں کوئی نکاح نہیں کرایا جائے گا دوسرا تیسرا یہاں مطلب شادی شدہ بیٹھے تو گر و یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے عین غم شادی شبد عین غم کی حالت کو خوشی بنا دے عین غم کی حالت خوشی بنا دیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سیاہ پتلی کے اندر روشنی کا خزانہ رکھا ہے دیکھنے میں کالی ہے بھوری ہے ڈارک گرین ہے لیکن کالی پتلی بھی ویسا ہی دیکھتی ہے کالی ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے روشنی کا خزانہ رکھا ہے دوسری چیز دیکھتی ہے وہ تو جب اللہ تعالیٰ اس پر ہیں تو غم کو خوشی بنانے میں کوئی ان کو کیا مشکل ہے غم کی ذات بھی انہوں نے تو پیدا کی ہے خوشی کی ذات بھی انہوں نے ہی پیدا کی ہے کہ دونوں کی احتیاط اللہ کی پیدا کرنا ہے تو اللہ جس کو جب چاہے تو اسی غم کو خوشی بنا سکتے ہیں گروپارت عین غم شادی شبد عین بندے پائے آزادی شبد قید کی عین عین قید کو اللہ تعالیٰ آزادی میں ترقی ہو سکتے ہیں ہمیں جو شریعت کی پابندیاں لگ رہی ہیں کہ یہ نہ کرو وہ کرو اور یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ پابندیاں ابھی زنجیریں معلوم ہو رہی ہیں لیکن ہم ہمیں معلوم ہو رہا ہے عجیب قید ہے کہ ہر وقت یہ لگا ہوا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو پردہ کرو نگاہ کی حفاظت کرو یہ کرو یہ اور یہ کرنا منع وہ کرنا منع یہ سب زنجیریں ہیں لیکن یہ زنجیریں جو ہمیں بظاہر قید معلوم ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آزادی میں تبدیل کر جب بندہ ان زنجیروں میں قید ہو کر آزاد ہو جاتا ہے طائف صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں یعنی ہم اللہ کے قیدی ہو جائیں ایک اللہ کے قیدی ہو جائیں اور مولانا رومی فرماتے ہیں کیا ہے شیر چلو بھول جاتا ہوں میں سے شیر زبان پہ آ رہا ہے لیکن دل میں آ رہا ہے زبان پہ نہیں آ رہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے محبوب کی زنجیر کے سوا دو سو زنجیروں بھی لاؤ گے تو میں توڑ دوں گا مجھے یہ زنجیروں میں قید ہونا پسند نہیں اللہ کی زنجیر مجھے محبوب ہے تمہیں یاد ہے دوسرا مصرا تو ہمیشہ کی طرح مجھے پہلا مصرا بولتا ہوں دوسرا یاد آتا ہے گرد سب زنجیر آری پر کرم گرد سب زنجیر آری پر کرم اگر دو سو زنجیر پلاؤ گے تو میں اس کو توڑ دوں گا لیکن اگر میرے محبوب کی زنجیر لاؤ گے تو میں بس شوق اپنا سر جھکا کے اس میں قید خود خود شوق سے قید ہو جاؤں گا چلو بھائی آپ کی ہے جس کو عشرت میری وہ حسرت سے جس کو عشرت میری وہ حسرت سے کر فنا نہیں نہیں کس پہ فنا نہیں آتی اس خوشی نہیں وہ جاویدانی خوشی ہوئی جو حسرت سے حاصل ہوتی ہے اللہ کے راستے کی حسرت سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس پہ فنا کبھی نہیں آئی وہ ہمیشہ جاویدہ رہتی ہے ایک دفعہ محبت سے اللہ کہہ دیا بندے نے بس یہ اللہ کا نام لینا اللہ کے یہاں جمع ہو جاتا ہے پھر کبھی فنا نہیں ہوتا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا اللہ کے یہاں جمع ہو گیا کبھی فنا نہیں ہوگا یہ یہ زندگی کی ہمارے لمحات کی یہ قیمت ہے اور اگر غیر و غیر اللہ میں لگا دیا ایک لگا دیا تو کچھ کا کچھ بھی نہیں نکلے گا سبحان اللہ جس کو عشرت میری وہ حسرت سے جس کو عشرت میری وہ حسرت سے اس پہ اختر فنا نہیں آتی اس پہ اختر پنا نہیں آتی اب سے پوچھوں بہار کی باتیں جب ساتھی ادھر نہیں آتی تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب سبھی ادھر نہیں جاتی جب سبھی ادھر نہیں جاتی بھول پہ اتنے قریب قصہ یاد آ گیا مجھے اللہ دے نے سنایا تھا کہ ایک شخص گاؤں نبی کا تھا وہ کہیں جا کے مہمان ہوا انہوں نے اس کی وہ بند کر دیا جی تو انہوں نے اس کی دعوت کی اور اس میں پکوڑیاں جن کو ہم پکوڑیاں کہتے ہیں تو وہاں پہ وہ پھلوڑیاں کہتے ہیں جس میں بیسن کی اور اس میں مرچے وغیرہ ڈال کے مسالہ ڈال کے تلتے ہیں اس کو اس کو بڑے مزے کی لگی گاؤں دیہات والے کو سوچا کہ بھائی اس کا نام پوچھ لیتا ہوں تو گھر والی کو جا کے کہوں گا تو اس سے پکواؤں گا تو اس سے پوچھا انہوں نے کبھی اس کو پھلوڑی کہتے ہیں اب وہ تھا ذرا کم کم عقل تو اس نے سوچا کہ اس کو رٹتا ہوا جاتا ہوں گھر تک کہیں بھول نہ جاؤں تو جاتے یہی میرا بھی حال ہے میں بہت بہت سے شعر کو پڑھتا ہوں کہ تاکہ بھول نہ جاؤں مگر وہی پھلوڑی والا معاملہ ہوتا ہے ابھی جا رہا ہے راستے میں پھلوڑی پھلوڑی پھلوڑی پھلوڑی کہتا ہوا رٹتا ہوا جا رہا ہے تو راستے میں کوئی ایسی جیسے نہر سی ہوتی ہے پیدل کراس کرنے والی تھوڑا سا پانی ہوتا ہے وہاں جا رہا تھا تو اچانک سے وہ بھول گیا دیکھو کیا چیز تھی اب وہ وہیں کھڑا ہو گیا اٹک گیا اس کے دماغ سوئی بازوں کی اٹک جاتی ہے نا وہیں اس کی سوئی اٹک گئی اب بار بار اس کو یاد کر رہے نہیں یاد آ رہا اچانک وہاں سے گھوڑ سوار گزرا اس نے کہا بھائی کیا بات ہے کیا تلاش کر رہے ہیں اس نے کہا وہ کوئی پیلی پیلی ایک چیز تھی وہ یہی گم ہو گئی اس نے کہا اچھا بےچارا گٹی میں اتر گیا گھوڑے سے وہ بھی تلاش کرنے لگا اس نے سوچا پیلا پیلا تو سونا ہی ہو سکتا ہے تو ایسے اشارہ بھی گول گول کر رہا تھا تو کوئی اشرفی وغیرہ کوئی گر گئی تو بےچارے نے کہا چلو اس کی مدد کر دوں بہت دیر تلاش کے بعد جب نہیں ملا وہ اچھی طرح چھان لیا اس نے اس نے کہا کہ کہاں کہاں ہے وہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اس نے کہا نہیں بس وہ گری یہیں گم ہوئی تھی اس نے ایک تماچا لگایا اس کے تعلیم کچھ بھی نہیں ہے یہاں خائی میرا وقت ضائع کیا بروڑی جیسے منہ لے کے کھڑا ہوا ہے اور نا یہی تو تھی یہی تھا <laughs> یاد کر رہا ہوں لیکن جب آپ لوگ یہاں سے چل جائیں گے پھر فوراً یاد آ جائے گا اسی میں ایک قصہ اور یاد آ گیا حضرت والا رحمت علی کی خدمت میں میں حاضر تھا تو حضرت والا نصیحت فرما رہے تھے کہ انارے نہیں خرید خندہ نہیں کھلا اگر کسی کو کسی اور مجلس میں نصیحت فرما رہے تھے کہ جب پیر کسی کو پیر کرو روکنا ایسا کو پیر بناؤ جو ذرا ہنستا بولتا بھی ہو اور ایسا نہ ہو کہ بالکل روکدار شخصیت ہو اور منہ لٹکائے بیٹھا ہو خشکی والا مزاج کہ کو کل نہیں ہو ہمت ہی نہ پڑے بات کرنے کی تو سوال جواب کیا پوچھے گا کیا دین سیکھے گا اس پہ حضرت نے فرمایا بھائی کوئی ہنستا بولتا آدمی ہو تاکہ اس کے قریب آنے کی ہمت تو ہو تو اس پہ یہ مصرا مولانا کا ہے کر انارے نہیں خرید خندہ نہیں قرآن انار جب خریدتے ہیں تو کھلتا ہوا انار خریدتے ہیں اس کے دانے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی تیل پکڑو تو چھیلا چہرہ اس کا کھیلا ہوا ہو یہ نہ ہو کہ بس وہ ہوتا ہی رہتا ہو وقت تو کسی صاحب نے حضرت سے عرض کیا اس کا دوسرا مصرا کیا ہے تو حضرت نے اس پہ قصہ سنایا ہے کہ بھائی جب کیر جو ہے جتنی بات کہہ دے بس اس کو کافی سمجھو تو اس پہ قصہ سنا ہے کہ ایک شاعر تھا بہت شرابی لیکن ایک وقت اس پہ ایسا آیا کہ بالکل خافا مستی آگے بالکل کھانے کو نہیں تھا تو اس کو پھر اللہ کی یاد آئی اس نے وضو غسل وضو وغیرہ کر کے مسجد میں پہنچ گیا نماز پڑھنے زور کے وقت تو وہ چار سنتیں جب اس نے ادا کی تو اسی وقت کوئی آیا اس کا چاہنے والا اس کو اچھی خاصی نقد رقم ہدیہ دے دی اس نے بس اس وہ اسی وقت سلام پھیر کے اٹھا ہدیہ پکڑا اور جوتی اٹھا کے جانے لگا تو کسی دل جلے نے کہا کہ ایک زمانے بعد تم مسجد میں آئے ہو تو فرض تو ادا کرتے جاؤ تو اس نے کہا کہ میں فرض پڑھ کے کیا کروں میرا تو سنتی سے کام چل گیا <laughs> ایک دوسرے سے کام تو چل گیا نا <laughs> مفہوم بتا دیا اگرچہ وہ یاد نہیں آ رہا شیر جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا ایک بات یہ بتانی تھی یہ ایام شروع ہو گئے ہیں تقبیر و تشریف کے یہ واجب ہے ہر نماز فرض نماز کے بعد ایک دفعہ تقبیر تشریف اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی الحمد ایک دفعہ ہر فرض نماز کے بعد کہنا واجب ہے مردوں کے لیے زور سے کہنا واجب ہے اور عورتیں جو ہے اس کو آہستہ سکھائیں یہ بتانا تھا اور یہ نو تاریخ کی فجر سے لے کے اور تیرہ تاریخ کی اثر تک یہ اس کا وقت ہے اثر کے بعد تک یہ پڑھیں گے اس کے بعد ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو عید الضحی کے پہلے دن سب سے زیادہ محبوب قربانی کرنا ہے اس سے زیادہ محبوب عمل اس دن کوئی نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد قربانی کرے اور یہ جو ایام گزرے ہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ساری کی ساری راتیں جو ذیل حج سے لے کے دس ذیل حج تک اور آج کی رات بھی خاص اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے قرآن پاک سے بل فجری والا شکڑی بل بتر و لئی لکھا پوری بھائی اس کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے انہی راتوں سے مراد ہے اور ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا دس دن کے اندر روزہ رکھنا ہر ہر روز ہر روزے کا ایک سال کے روزوں کا سوال ہے اور ہر رات شب قدر ہے اس کی ہر رات شب عبادت کرنا شب قدر کے برابر یعنی اس کی اہمیت شب قدر کی ہے رمضان شریف میں تو شب قدر جاتی ہے کوئی کوئی ایک ہوتی ہے اور ڈوبنی بھی ہوتی ہے معلوم نہیں ہوتی کون سی یہ اس میں ہر رات عبادت کا ثواب شب قدر کا ہے آج کی رات بھی بہت قیمتی ہے ان کو بازار میں ادھر ادھر کے اندر ضائع نہ کرنا چاہیے تھوڑی بہت بھی عبادت کر لیں کوئی ضروری نہیں سارے رات جا کے دو افسر بھی پڑھ لی تھوڑا سا تلاوت کر لی اور اللہ سے دعا کر لو بس یہ بھی ان شاء اللہ بہت بڑی اس میں شمار ہوگا دولت میں ان شاء اللہ بس یہی بتانا تھا ہمارا ارادہ ان شاء اللہ یہاں نماز مسجد اختر میں پڑھنے کا ہے چھ بج کر پینتالیس منٹ پہ اور جو لوگ قربانی میں مصروف ہوں ان کو قربانی ہی کرنا چاہیے اور میرے حضرت کا معمول تھا کہ دس بیس منٹ کی مجلس عید کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے تو جن حضرات کو آج یعنی صبح قربانی فوراً نہ کرنی ہو وہ چاہیں تو آ جائیں کوئی پابندی نہیں میرا ارادہ یہی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد اختر میں عید کی نماز پڑھوں گا اور پھر کچھ دیر کو یہاں تھوڑے سے پندرہ بیس منٹ بہت سے لوگ اس کی بات کر کے انشاءاللہ پھر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت یہ یہ غیر آگ زنجیر ظلم دل پر یہ یہ سرچ پہ نکالا ہے سرچ میں نکالا ہاں اس میں یہ شعر انہوں نے نکال دیا سرچ میں غیر آ زنجیر زلف دل بر یہ غیر غیر کے علاوہ میرے محبوب کی زنجیر لاؤ گے تو میں اس کو خوشی سے قبول کر لوں گا اور اس کے علاوہ اگر تم دو سو زنجیریں بھی دنیا داری کی غیر شریعت کی غیر اللہ کی لاؤ گے تو سب کی سب توڑ دوں گی غیر آ زنجیر زلف دل پرم گرد و صد گرد و صد زنجیر آری دل بدم بردنا گرد و صد زنجیر آری بردنا چلو